بسم اللہ رحیم الحمد اللہ وکفا اصطفا اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور گھروں سے سننے والی مائیں اور بہنیں ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہوگا اور کچھ لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر بڑے اطمینان سے کھا پی رہے ہوں گے کھانے پینے کی چیزیں ہوگی جنتی نعمتیں ہوگی بڑے اطمینان سے کھا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے میدان کی سختی کی وجہ سے پریشان ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے بڑے عجیب و غریب ان کے حالات ہیں وہ بہت پریشانی میں ہوں گے تو یہ لوگ جو پریشان حال ہے ان کی نظر پڑے گی ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان بچھائے اور آرام سے بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں تو وہ لوگ سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں ہم لوگ قیامت کے دن اتنے پریشان ہماری حالت اتنی بری ہے اور یہ لوگ بڑے اطمینان سے کھا پی رہے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں کہ ایسے مصیبت کے دن میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر اطمینان سے کھا اور پی رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ یہ خدا کے عرش کے نیچے بیٹھ کر اطمینان سے کھانے پینے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے تھے ان کو تو یہ اطمینان اور وہ لوگ جو روزوں سے محروم تھے روزوں سے دور رہتے تھے وہ لوگ اس دن پریشانی کے عالم میں ہوں گے اس سے ہم اندازہ لگائے کہ یہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے روزے کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان کر دو تو دیکھو آج میں یہ بیان کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روزہ ہم نے رکھا ہے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور جب روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ جب گزر جائے اس کے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے اب کئی صورتیں ہیں جس کی منا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلی صورت جو بہت سنسٹیو مسئلہ اسے اچھی طرح سمجھئے کہ دیکھو ایک آدمی وہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہے اور اٹھا وہ سویا ہوا تھا سہری کے بعد سو گیا اس کی آنکھ کھلی دس گیارہ بجے بالکل خیال میں نہیں ہے کہ میرا آج روزہ ہے اس نے تو کھانا شروع کر دیا پانی پینے لگا اور اتمنان سے کھا پی رہا ہے اور پھر اس سے احساس ہوا اچانک کہ ارے تیرا تو روزہ ہے تو روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہے تو اس آدمی نے جو بھی کیا بھول کر کیا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے ایسا نسیان تاری ہو گیا اس نے پتہ ہی نہیں چلا میں روزے کی حالت میں ہوں لہذا ایسا کھا لینے سے پی لینے سے بلکہ پیٹ بھر کر بھی کھا دیا روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے نسیان ہے اور اللہ نے اس کو بھلا دیا اسے یاد ہی نہیں رہا اس نے کھا پی لیا کیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب آئیے دوسرا مسئلہ کہ ایک آدمی وہ ہے جس کا روزہ ہے تو جانتا ہے میرا روزہ ہے وہ وضو کرنے کے لیے زہر کی نماز سے پہلے وضو کرنے کے لیے بیٹھا بالکل یاد ہے اسے میرا روزہ ہے اور وضو کرتے کرتے اس نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور پانی یاد ہے اسے میرا روزہ ہے اور پانی ڈالا اور بائی مسٹیک وہ پانی گلے میں چلا گیا وہ پانی حلق میں چلا گیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ دو مسئلے پہلا مسئلہ وہ ہے پیڑ بھر کر کھایا پیا لیکن یاد ہی نہیں ہے اور پتا ہی نہیں میرا روزہ ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور یہ دوسری صورت میں بھی جان کر نہیں کھایا پیا ہے بلکہ وہ تو وضو کر رہا تھا کلی کرنے گیا اور کلی کرتے کرتے گرارہ کرنے کا موڑ ہو گیا اور پانی ذرا سا حلق میں گیا اور جس وقت پانی اندر گیا اس کو یاد ہے میرا روزہ ہے لیکن بائی مسٹیک چلا گیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو اپنے روزے روزے کی قضا کر دی پڑے گی تو یہ مسئلہ خاص طور پر یاد رکھئے گا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ دیکھو بہت سی مرتبہ ایک آدمی چونکہ رمضان میں جب انسان کو کھانا پینا نہیں ملتا اور جب افطار پر بیٹھتا ہے تو خیال نہیں کرتا ہے کہ بعد میں میرا کیا حال ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب کھا لیا اور انڈائجیشن ہو گیا یا اس کی بنا پر اسے کھٹی کھٹی ڈکارے آنے لگے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کھٹی ڈکار آئی اندر سے کچھ آیا اور پھر واپس اندر چلا گیا تو اس کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ ارادتاً نہیں ہے ہاں اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں منہ میں انگلی ڈالتا ہے اور جان بجھ کر وومٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے جان بجھ کر ارادے سے وومٹ کیا اور منہ بھر کر اندر سے کہہ نکلی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ اس وقت ہے اس نے جان بجھ کر کیا ہو اور منہ بھر کر کہہ ہوئی ہو لیکن اگر جان بجھ کر کوشش کی تھوڑی تیہ ہوئی مو بھر کر نہیں ہوئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی نے جان بجھ کر نہیں کی اور عام مطل لوگ جان بجھ کر نہیں کرتے ہیں بس حازمہ خراب ہو گیا اور اس سے وومٹ ہو گئی تو وومٹ ہونے سے قیر ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے چاہے مو بھر کر قیر ہو جائے چاہے تھوڑا سا نکلے خود بخود اگر وومٹ ہوئی ہے تو اس کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو عام متن ایسا ہوتا ہے کہ شہری کے وقت کسی نے گوشت کھا لیا اور اس کے بعد میں روزے کی حالت میں ہے وہ اب گوشت کا ایک ریشہ اس کے دانتوں میں پھنس گیا تھا اس نے بہت ٹرائی کی وغیرہ کے ذریعے سے کہ نکالے لیکن نہیں نکلا اب دانتوں میں ایک ریشہ گوشت کا پھنسا ہوا ہے اور انسان کا مزاج ایسا ہے کہ کوئی چیز منہ میں پھنس جائے وہ بار بار زبان مار کر اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ بار بار روزے کی حالت میں زبان مار رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ریشہ باہر آ جائے اور اچانک ایسا ہوا روزے کی حالت ہے جو ریشہ دانت میں پسا ہوا تھا گوشت کا وہ نکلا اور نکل کر سیدھا اندر چلا گیا اس نے جان بجھ کر نہیں کیا وہ نکلا اور نکلتے ہی حلق میں چلا گیا تو یہ دیکھا جائے گا اندازہ لگائے گا کہ یہ جو ریشہ نکلا ہے اس کی سائز کیا تھی اگر اس کی سائز چنے کے برابر ہے چنا اس کے برابر اگر سائز ہے تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ اگر چھوٹی سی سائز ہے اور وہ اندر چلا گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ اس وقت ہے کہ خود بخود چلا گیا ورنہ یہ ہے کہ گوشت کا ریشہ دانت میں اٹکا ہے ہاتھ سے نکالتا ہے پھر کھاتا ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے اس کے علاوہ ناک میں دوا ڈالنے سے ناک میں کوئی چیز کو ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنا کان میں دوائی ڈالنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بتہ اس میں جدید فقہ کی ایک رائے ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں تیل نہ ڈالا جائے کان میں دوائی کو نہ ڈالا جائے اس سے احتیاط کیا جائے اسی طریقے سے جو لوگ نیزل سپری کا استعمال کرتے ہیں یا آستما انہلر کا استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے ان چیزوں کے کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے بھول سے کھا لیا اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کے بعد میں اسے یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا اس نے سوچا اب اتنا بہت کھا لیا تو روزہ ٹوٹ ہی گیا تو اب جان بوجھ کر کھانے بیٹھ گیا تو اب جب جان بوجھ کر کھائے گا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر سموک وغیرہ ہو وہاں پر بیٹھ کر سموک کو اپنے ناک میں لینا یہ مناسب نہیں ہے ہاں کہیں پر سموک ہے آپ گزر رہے ہو ناک میں دھواں چلا گیا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ اس کے قریب میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ناک میں سموک لے رہے ہو یا کہیں پر حکا چل رہا ہے اور یہ حکا پینے والے کے بازو میں بیٹھ کر دھوئے کو جان بوجھ کر لیتا ہے تو جان بوجھ کر دھوئے کو لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے سے پینے سے سگریٹ پینے سے سے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شہری کا ٹائم ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی صبح شادی کتنے بجے ہونے والی ہے اس وقت تک مجھے کھانا ہے لیکن اس دن مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے اور سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ کھاتا رہا کھاتا رہا اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ بھائی سہری کا وقت تو ادھر ختم ہو گیا تھا میں تو کافی دیر تک کھاتا رہا تو ایسے آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ روزہ سہری کے وقت سے شروع ہوتا ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس بنا پر اس کو قضا کرنی پڑے گی اسی طرح افطار کے ٹائم پر کہ جو ٹائم فکسڈ ہے اس کو خیال ہی نہیں رہا اور ابھی افطار کا وقت ہوا نہیں تھا پانچ منٹ پہلے ہی شروع کر دیا کھانا اور پھر بعد میں پتا چلا تو اس روزے کی بھی اس کو قدا کرنی پڑے گی عورتیں جو سمیر ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہے اس سے بھی روزہ توٹ جاتا ہے اس کے علاوہ گمز میں سے کبھی بلڈ نکلتا ہے کبھی کبھی گمز میں سے انسان کو خون نکلتا ہے اور اگر وہ خون حلق میں چلا گیا تو پھر اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ بلڈ کا ٹیسٹ حلق میں آیا تھا یا نہیں اگر بلڈ کا ٹیسٹ حلق میں آیا اس کا مطلب کہ بلڈ زیادہ ہے یا کم تھا لیکن اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں خیال کرے کہ ڈینٹسٹ وغیرہ کے پاس نہ جائے خاص طور پر دانت وغیرہ نکالنے کے لیے ویسے دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن جب دانت نکالا جائے گا ڈر ہے کہ کہیں کوئی چیز دوائی وغیرہ اندر چلی جائے خون ہمارے حلق کے اندر اتر جائے اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ دانت وغیرہ نکالنے میں خون کے جانے کا دیشہ ہے دوائی کے گلے میں جانے کا ڈر ہے اس بنا پر اس سے احتیاط کیا جائے اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے اس کو یاد نہیں رہا اور یا وضو کرتے کرتے پانی اندر چلا گیا گیا ٹوٹ تو یہ نہیں سمجھے کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب جتنا کھانا ہے میں کھا لو نہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن روزے داروں ہی کی صورت اختیار کرنی پڑے گی اور رمضان کے بعد میں پھر وہ روزے کی قضا کر لے گا تو یہ کچھ قضا کے مسائلے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں اور دیکھو اب کچھ مسئلے ایسے بھی ہے کہ جس کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کچھ مسائل ایسے بھی ہے کہ جس کی بنا پر روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مکرو ہو جاتا ہے کچھ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ جہاں پر روزے کا توڑنا ضروری ہو جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ان مسائل کو بھی بیان کر دوں گا البتہ ایک مسئلہ آخر میں بیان کر دوں کہ اگر ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے اور معلوم ہے میرا روزہ ہے پھر بھی جان بچ کر کھانا کھاتا ہے کہ بس مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے میں توڑ دیتا ہوں جان کر پانی پیتا ہے یا جان بچ کر مخالطت کرتا ہے یا جان بچ کر وہ سگریٹ پی لیتا ہے کہ پتا ہے میرا روزہ ہے لیکن مجھے نہیں رکھنا نعوذ باللہ ویسا تو ایمان والا نہیں کرتا لیکن اگر کسی نے جان بچ کر ایسا کیا کہ روزہ رکھنے کے بعد انٹینشنلی جان بچ کر اس نے روزے کو توڑ دیا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس صورت میں کے ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے قضا کے ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے یعنی بعد میں روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور میں آپ کو بتلا دوں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے کیونکہ روزہ جان بچ کر توڑنا یہ تو اللہ کے ساتھ میں دھوکہ کرنا ہے اور کھلم کھلا بغاوت کرنا ہے لہذا بہت سخت پنشمنٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جان بچ کر روزے کو چھوڑ دیا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے ایک روزے کے بدلے میں جو اس اس نے توڑا ہے کنٹینیوسلی دو مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا سکسٹی ڈیز کنٹینیوسلی روزہ رکھنا ہے یہ کفارے کی مقدار ہے دو مہینہ کنٹینیوسلی آئی ریپیٹ کنٹینیوسلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے تیس دن روزہ رکھا اور بعد میں ایک دن چھوڑ دیا پھر اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا ساٹھ دن لگاتار روزے رکھنے ہیں ہاں عورتوں کو اجازت ہے شریع عذر کی وجہ سے ورنہ مردوں کو تو کنٹینیوسلی ساٹھ روزے رکھنے ہیں اور اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ ان روزوں کے دنوں میں وہ پانچ مہمانی کے دن نہ جائے کیونکہ اسلام نے پانچ دن روزہ رکھنے منع کیا ہے عید الفطر کے دن دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں ضلع یہ چار دن جو بکرا عید کا دن اور اس کے بعد کے دن ہے یہ پانچ دن اللہ کی مہمانی کے دن ہوتے اگر یہ دن بچ میں آ گئے تو اس صورت میں بھی یہ کفارہ ادا نہیں ہوتا تو بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر ساٹھ دن کے روزے رکھنے پڑتے ہیں جو لگاتار ہونے چاہیے اس بنا پر اس کا بہت خیال رکھے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ہم سے ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے ہاں پھر جو آدمی معذور ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا ہے اس میں طاقت نہیں ہے تو اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا دے یا ایک غریب کو ساٹھ دن تک کھانا کھلا لیکن یہ تو اس کے لیے مسئلہ ہے جو معذور ہے اور جس میں طاقت نہیں ہے ورنہ جان بوجھ کر کوئی ہٹا کٹا نوجوان روزہ رکھے اور جان بوجھ کر توڑ دے بہت بڑا گناہ بڑی سخت سزا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے خیر کچھ مسائل باقی رہ گئے فدیہ وغیرہ کے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کل بیان ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت یام سفون و علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين Thank you.